اور دوسری صنعت کے ساتھ مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا رب تعجب کرتا ہے پھر سابقہ حدیث کے معنی بیان کیے البتہ آخری الفاظ یوں بیان کیے یہ مجھ سے ڈرتا ہے سو میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے حدیث نمبر بارہ سو سینتالیس مسند احمد